العالمين والصلاة والسلام على نور الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل سد احترام علماء کرام معزز مہمان قابل شہزہ کرمان اس مدرسے کی معلمات اور طالبات اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گجرات کے سرمین پر جہاں لڑکوں کے مدرسے کے قیام بھی ہم کو توفیق عطا فرمائی وہاں یہ طالبات کے مدرسے بھی بہت اچھے انداز میں شروع ہوئے ہیں ہندوستان کے دوسرے خطوں میں بھی اب دھیمے دھیمے درجوں کے مدرسے کی ابتدا ہوئی ہے لیکن الحمدللہ گجرات میں بہت اچھے مدرسے چل رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے جہاں لڑکوں کو دینی تعلیم دی جائے وہاں مسلمان بچیوں کو بھی علم دین سے واقف کیا جائے اسلام کی تاریخ میں بہت باقمان اور ایسی گزری ہیں جنہوں نے علم حدیث میں علم فقا میں بڑی مہارت کی ایک لمبی فہرست ہے ان عورتوں کی ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے من النساء ایک کتاب عالمی میں ہے من النساء وہ خواتین جو علم میں بہت ترقی یافتہ تھی ان کا مستقل ذکر ہے ان کتابوں میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس سرزمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور مخلص بندوں کی جدوجہد اور محنت سے یہ ادارے قائم ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس سرزمین پر جو زندگی گزارنی ہے وہ نفس پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے اصل مطالبہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کی فرمائش کے مطابق مسلمان زندگی گزارے نہ کہ اپنے من کی چاہت کے مطابق اس لیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے یہی دو راستے ہیں یا تو خدا کی چاہت کی زندگی آدمی گزارے یہ من کی چاہت کی زندگی گزارے جو لوگ خدا کی چاہت کی زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت بھی ان کے لیے تیار جو لوگ خواہشات نقصانی کی پیروی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتے ہیں آخرت میں بھی یہی ہم کو قرآن دیکھ کہہ رہا ہے وہ امن اور اب بھی وہ الما ہوا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو اپنی من کی چاہتوں سے دور کرتا ہے اس کو روکتا ہے وہی جنت کا مالک بن سکتا ہے جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے میرے پاس تو جنت کا حصول تو مرد کو بھی ضروری ہے جنت کا حصول عورت کو بھی ضرورت ہے جیسے مردوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس لیے اس کو علم دین سیکھنا پڑے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ طلب فوری عدت اور کل مسلم تو اس میں مسلم کے ساتھ مسلمان بھی ہے علم کا سیکھنا جہاں مسلمان مردوں پر ضروری ہے وہاں مسلمان عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم دین کی صحیح تعلیم حاصل کریں ہمارا سماج ہمارے سماج کی تعمیر صرف اس سے نہیں ہوگی کہ ہم مسلمان لڑکوں کو تعلیم دیں اور مسلمان بچوں کو ایسے چھوڑ دیں سماج کے دونوں پہلو کو مردوں کو بھی عورتوں کو تعلیم یافتہ ہمیں بنانا ہے اور ایسی تعلیم کہ جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل درست ہو سکے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عورت اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے مصر کے ایک مشہور شاعر نے کہا کہ العم مدرسۃ الم مدرسۃ اذا عادت عادت شادم فی بنا ماں ایک اسکول ہے ایک مدرسہ ہے اگر تم اس کو ٹھیک تیار کر سکتے ہو تو تم ایسی ایک پوری نسل ایک قوم کو تیار کرو گے جو بہت اچھے اخلاق کی ہوگی ذہنوں کا بنا اور بگاڑ عقائد کی پختگی یہ ماں کے ہاتھ میں ہے ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں پہلے بڑی بوڑھی عورتیں ہماری گاؤں میں دیہاتوں میں ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ چھوٹے بچہ جب نیند میں سے اٹھتا تھا اور ماں اسے منہ دھلاتی تھی تو اس وقت اس کو کلمہ سکھاتی تھی بیٹا کلمہ پڑھو اور گجراتی میں بھی کہتی تھی اردو میں بھی کہ اللہ ایک چھ محمد برحق سے یہ جملے میں نے خود سنے ہیں ہمارے گاؤں میں بچے بار بار ان کو بلاتے تھے کہ اللہ ایک محمد برحق ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سبق ماں سب سے پہلے بچے کو دیتی ہے اس کے اور یہ اس کا اثر قیامت تک رہتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے کورٹ کے جو جج تھے عبد القادر صاحب ان کا میں نے ایک انٹرویو پڑا وہاں کے رسالے میں اردو جائزش میں وہ سپریم کورٹ کے جج تھے لیکن نماز کے بہت پابند تھے قرآن کی تلاوت کے بعد تو سوال کرنے والے نے جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے ان کو یہ سوال کیا کہ آپ اتنی اونچی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز کے بہت پابند ہیں کہ یہ کیسے ہوا عام طور پر جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہ دین سے غفلت کرتے ہیں ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ نے اس کی کیا ہے آپ اس عہدے پر جاتے ہوئے بھی تو انہوں نے جو جواب دیا اس میں یہ تھا کہ یہ میری ماں کی تربیت کا تھا میری ماں ہمیشہ ہم کو اٹھاتی تھی ہم چھوٹے تھے اور کہ عبد جاؤ پہلے نماز پڑھ تو ماں اگر صحیح ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پورے عالم اسلام پر ایک اثر ڈالا اپنی کتابوں کے ذریعے سے وہ خود بھی کہتے تھے کہ میری میری تعلیمی زندگی اور میرے اسلامی دعوت کے کام میں میری والدہ کا حصہ ہے یونیورسٹی میں داخل ہے والدہ ان کو لکھتے تھے میاں میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تم سے دین کا کام دے علی میاں میں یہ چاہتی ہوں کہ تم خدا کے دین کی خدمت کرو ماہ مولانا کی والدہ ان کو توجہ اور تربیت کا یہ حال تھا کہ حضرت نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک دن میں نے کسی ملازم سے کوئی سخت بات کہہ دی اور میری والدہ اتنی ناراض ہوئی اور مجھ سے معافی منگوائی کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا بتا اخلاق بچے کو اخلاق سکھاتی تھی والدہ کہ ملازم ہے اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو مسلمان بچہ نہیں کر سکتے ہماری قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے اخلاق کے اعتبار سے بہت نیچے جا رہے ہیں اخلاقی پشتی اور گراوٹ کی ایک عجیب حد ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے جملے راستے میں نکالتے ہیں وہ بڑوں کے سامنے جو باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک خامی اس لیے ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نظام تھا تربیت کا مائیں جو بچوں کا ذہن بناتی تھی میں جو بچوں کو نظافت سکھاتی تھی وہ ختم ہو گئے اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری یہ مدارس قائم ہوں اور یہ مدرسے میں پڑھنے والی عورتیں اپنے اپنے ماحول میں جب جائیں گی پڑھ کر تو وہ اپنے بچوں کی اپنے ماحول کی اپنے محلے والوں کی دینی تربیت کریں گی ان کو بتائیں گے کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے مسلمان دوسری قومیں تو بد اخلاقی میں غرق ہو رہی ہیں لیکن اگر مسلمان بد اخلاقی میں غرق ہوتا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی تھی معیش معیش معلمن میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ایک ایک روایت نے آپ نے یہ فرمایا کہ معیش تو دیوتم میں مل اخلاق میں دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں جو نبی اپنے آنے کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے کہ میں دنیا میں ہر کیریکٹر کو جاری کرنے کے لایا اس کی امت اگر اس بد اخلاقی میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیشنوں پر کھڑے ہو جائیے آپ پلیٹ فارم پر دیکھیں مسلمان نوجوانوں کی کیا حالت ہے آپ کسی بس میں سفر کیجیے آپ کو اندازہ ہوا کہ مسلمان بچہ کیا کرتے ہیں آپ کسی اسکول سیکنڈری اسکول کے باہر چھٹی کے اوپر میں کھڑے ہو جائیے آپ کو مسلمان بچے اور بچوں کے اخلاق معلوم ہو جائیں یہ اس لیے ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بچپن سے اپنے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کرتی اور میرے بھائیوں آپ اس بات کو سن لیں کہ دنیا میں قومیں بلند اخلاق سے اپنا مقام پاتی ہیں اور جب اخلاق چھوڑ دیتی ہیں تو زمین میں نیچے آ جاتی ہے ان نمل کو ماموبل اخلاقی ان نمل کو ماموبل اخلاقی فَإِذَا ذَهَبَتْ اخلاق ذَهَبُوا دنیا میں قومیں اخلاق سے بنا کرتی ہیں جب قوم اپنے اخلاق کو چھوڑ دیتی ہے تو دنیا میں اس کا نام و نشان مٹ جایا کرتا ہے ایک مستقل سازش چلی ہے پورے عالم میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ فون جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے وہ باقاعدہ اس سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت سارے عالم میں فساد پھیلانے کے لیے اس ٹیلی ویژن کو اس فون کو جاری کیا تاکہ اس قوم کے اخلاق خراب ہو جائیں یہ داغ لاب میں مبتلا ہو جائے یہ اس کا کردار سب سے نیچے درجے جب کردار نیچے ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں اس قوم کا کوئی مقام دکھتے دیا جاتا ہے آپ یاد رکھیے دنیا میں وہی قومیں سر بلند رہتی ہیں دنیا میں وہی قومیں کچھ کام کر سکتی ہیں جو بلند اخلاق کے حامل ہوتی ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی محنت کی کہ حضرات صحابہ کے کردار کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ جب جہاز میں وہ لوگ گئے تو کسی دشمن نے یہ سوچا کہ لوگ آئے ہیں عرب کے لوگ ہیں کھجور وغیرہ کھاتے ہیں ان کے کنواں بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کو ان کو زیب کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے راستے میں خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دو جیسے آج کل یہودی کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں آج کل یہودی یہی کر رہے ہیں میں ابھی ایک قصہ آپ کو سناؤں گا کیا کرتے ہیں انہوں نے راستے میں بہت حسین نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کرتے ہیں جہاں مسلمان فوجی داوادی انہوں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک نظر سے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تو کہنے لگے ارے بھائی ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے یہ تو بچیوں کی طرف اٹھا کر نظر بھی نہیں دیکھے کسی نے کہا کہ نہیں بیماری نہیں ان کے نبی نے ان کو یہ تعلیم دی ہے اس کے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ کل بنے وہ دی مسلمانوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے نظر اگر اٹھ گئی غیر محرم کی طرف تو ایک ایک تصور اس کے دل میں یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے بگاڑ کا بگاڑ کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی عورت کی طرف دیکھنا اسی کو شریعت میں بچ گیا عربی کا شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نظرت ان پہلے دیکھنا ابتسامت ان پھر ذرا مسکرانا سم کلام ان سم موعد ان ہاں، پھر چلتے پھر تھوڑی سی بات ہوتی ہے پھر وعدہ نظر نظرت ان سم ابتسامت ان سم کلام ان سم موعد ان یہ درجہ بیان قرآن یہ قرآن جو ہم کو پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں مطلب میں لڑکوں کو لڑکیوں کو ان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ تم مسلمان بچے ہو تمہارا کردار کس طرح ہونا چاہیے اگر ہمارے قوم اس کردار کو چھوڑ دیتی ہے تو ہم نیچے گر گئے جمال عبد الناصر کا نام آپ نے سنا تھا نا اس کو کہتے کہ بس اروبا اور پورے عرب میں اس کی دھوم تھی اور قائد بہت بڑا قائد تھا اور روز کہتے تھے کہ قاہرہ جو ہے وہ امت اسلامیہ کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہے کہتے ہیں القاہرہ تو کو پکار رہا ہے قاہرہ کیا ہے القلب بول نہ العربیہ دھڑکتا ہوا دل اور اس کا وہ صدر تھا میں نے اس کی تقریر سنی عربی میں ریڈیو سے اور تقریر میں وہ کہہ رہا تھا نحن نقاتل الاستعمار في اخبار الاستعمار ہم استعمار کا مقابلہ کریں گے ان سے قتال کریں گے ان کے گھروں میں جا کر قاہرہ کے میدان التحریر میں قاہرہ کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہے اس کا نام ہے میدان التحریر جہاں اکثر بڑے بڑے لیڈروں کی تقریر ہوتی ہے اثر سے ذرا آگے ہے وہاں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نقاتل الاستعمار سے احباب الاستعمار یہ تقریب میں نے سنی تیسرے دن تیسرے دن ریڈیو سے خبر آئی کہ اسرائیل نے حملہ کیا اور مصر کے جہاز اڑنے بھی نہیں پائے تھے اور وہاں زمین پر اس کو جلا دیا ہم حیران چل رہی تین دن پہلے تو اس کو پیسہ کہہ رہے تھے اور اب یہ حال ہے کہ وہ صبح سجا ابھی تو جہاز نہیں میدانوں میں کھڑے تھے ملٹری کے تو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا میں نے رپورٹ پڑھی کہ اصل میں اسرائیل نے اپنی بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو گھسا دیا مصر میں اور وہ نائٹ کلر ہیں دریائے نیل کے قریب میں بہت نائٹ کلر ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نواری الیا جس کو نائٹ کلب کہتے ہیں یہ جو ملٹری کے بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ جاتے ہیں نائٹ کلب میں شراب پیتے ہیں یہ لڑکیاں وہاں کام کرتی ہیں یہودی لڑکیاں نائٹس کلب میں جا کر نوکری کرتی ہیں اب ان کو وہ شراب پلاتی ہیں ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں دوستی ہو جاتی ہے ان سے راز اگلواتی تھی ملٹری کے یہ اور پورا نقشہ انہوں نے کھینچ لیا کہ ان کا اسٹاف جو ایئر فورس کا اسٹاف ہے وہ کتنے بجے تبدیل ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بجے یہ لوگ جاتے ہیں اور دوسرا اسٹاف اتنے بجے آتا ہے وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے آتے ہیں جیسے مسلمانوں کی عادت ہے وقت کی پابندی ہے بس انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ایک اسٹاف کے جانے اور دوسرے اسٹاف کے آنے میں آدھے گھنٹے کی دیر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ بس اسی وقت ہمیں حملہ کرنا وہی وقت انہوں نے انتخاب کیا اور سارے ہوائی جہاز زمین پر ہوتی اب اس کو ایئر فورس کی جب طاقت بھی ہوتی ہے تو زمین پر چلنے والی فوج نہیں کام کرتی ہزاروں مسلمان فوجی سینا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے اور یہ مدد نہیں کر سکے یہ اس بد اخلاقی کی وجہ سے جو شراب کی وجہ سے ان عورتوں کی وجہ سے یہ اصل میں قوموں کی زندگی کا راز اور میں جب اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ان مدرسوں میں یہ بات سکھاتے ہیں ہم مردوں کو بھی سکھاتے ہیں اپنے لڑکوں کو بھی کہ اپنے اخلاق بلند کرو دنیا میں اگر جینا ہے تو بلند اخلاق کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں دنیا میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے بلند اخلاق کے ساتھ اس وقت ہمارے ملک کا ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے کیریکٹر ختم ہو چکے ہیں روز آپ پڑھیں گے روز پانچ سال کی بچی چھ سال کی بچی کے ساتھ دل جبر ہو رہا ہے یہ کیا بات ہے یہ یہ کیا بات ہو رہی ہے پورے ملک میں کبھی دلی میں کبھی بڑودے میں کبھی بمبئی میں کبھی یہاں کبھی یہاں روکنے کا نام نہیں لے رہا ہزاروں روپے کا گھبرا ہو رہا ہے قوم کا غریب لوگوں کا پیسہ چوس چوس گورنمنٹ کی تجوری میں جاتا ہے اور یہ لوگ بیٹھے جو تعلیم یافتہ ہے یونیورسٹی کے پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان پیسوں کو اپنے جیب میں ڈال کر غریبوں کو بھوکے کر پاتے ہیں کتنے کسان ہیں جو اس ملک میں میں خود ہی کر رہے ہیں یہ اس بد اخلاقی کی وجہ سے یہ خدا کی دین سے دوری کی وجہ سے آخرت کے تصور سے ہٹنے کی وجہ سے جب آخرت کا تصور ہوتا ہے خوف لاہی ہوتا ہے تو پھر دنیا میں امن ہوتا ہے دنیا میں چین و سکون ہوتا ہے دنیاوی زندگی صحیح جگر پر چلتی ہے ہم اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ جاتے ہیں یہ مدرسے جو قائم کیے گئے ہیں وہ اس لیے قائم کیے یہ جو طالبات یہاں سے پڑھ کر نکلیں گی میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی زندگی کو وقت کریں مسلمان کو صحیح تعلیم دینے پر میں ایک گاؤں میں گیا یہاں بھروچ ضلع میں وہاں لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہوا ہے مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لڑکیاں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ہم نے ان کے لیے ضروری قرار دیا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے محلے میں تمام عورتوں کو جمع کر کے تعلیم کرے تو مولانا مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک سال کا یہ وقفہ گیا ہمارے گاؤں میں بہت فرق پڑ گیا کیونکہ یہی بچیاں جب اپنے رشتے داروں کو اپنے سہیلیوں کو جمع کرتی ہے اور ان کو دین سمجھاتی ہے تو دھیمے جی دھیمے جی دھیمے جی دھیمے اچھا شریعت میں ایسا ہے یہ بڑا گناہ کا کام ہے آج ہماری عورتیں عجیب و غریب حالت ہو گئی مسلمان عورتوں کی بس بغیر ضرورت کبھی گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں پریشر رہی ہیں کبھی سورج جا رہی ہیں بھرو جا رہی کیوں جا رہی ہے ارے مجھے فلان فلان کام کر رہا ہے یہ راہ روی اور ان حالات میں جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ طالبات کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ عورتوں میں کام کرے عورتوں میں جا کر کام کریں ان لڑکیوں کو یہ سمجھائیں کہ تمہارا کام گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے یہ مدرسے میں پڑھ کر اگر وہ اپنے گھر میں صحیح خدمت کا طریقہ کرے بری عورتوں کی خدمت کریں بری عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مدرسے سے پڑھ کر آئی ہے تو دیکھو یہ بیچاری ہماری کتنی خدمت کرتی ہے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے جیسے صحابیات کرتی تھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحابیات رضوے میں جاتی تھی اور وہ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی وہ پٹی باندھتی تھی سوشل کام کرتی تھی وہ ہماری بچیاں سوشل کام کیوں نہیں کرتی ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کریں کہ پھر دکھی ہے اس کے گھر پر جائے اس کی ذمہ داری کرے اس کی پٹی کرے اس کے پاس بیٹھے یہ کام نہیں کر رہی ہماری ہماری بچیاں تو یوں سمجھ رہے ہیں بچے کا ہمارے لڑکے بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم مولوی ہو گئے ایسے بس ختم ہو گئے ہمارے پاس تو آپ کو آنا چاہیے ہم تو مولانا ہیں ارے بھائی یہ مولانا آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اس طرح کرسی پر بیٹھ جائیں آپ کو تو خالی میں قوم بننا ہے ان بچیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے میرے محلے میں میرے گاؤں میں کون بوڑھی والا تھے بیچاری تکلیف میں اس کے پاس جائے اس کی خدمت میرے بھائیوں میرے نبی کی یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مصطفیٰ سپاہی نے ایک واقعہ جو لکھا ہے میں ہمیشہ اس کو سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی نبوت نہیں ملی تھی یہ قبل نبوت کا واقعہ ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے آواز سنی کہیں سے آہ آ رہا مصطفیٰ سپاہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پر سمے اص بینما یمشی فی طریق مکہ کی گلی میں چل رہے تھے بس میں آسا پولو آ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا آ آہ پل یمین و شمالن فل سفت یمین شمالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنی طرف بھی دیکھا بہنی طرف بھی دیکھا کہ آ کہاں سے آ گئی پھر آپ نے ایسے کر دیکھا تو ایک حفشی گلاب کالا حبشی بخار کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا جسم ہوں بخار کی وجہ سے اس کا جسم تھر تھر تھر کر رہا تھا آپ صلی اللہ سب اس کے پاس تشریف لے گئے اور کیا جملہ فرمایا کے اعلیٰ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نسل میں کوئی بلند نہیں سرزمین پر قریش کا اعلیٰ خاندان کا انسان محمد اولی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصی غلام کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں ماں لکی جملہ تو دیکھو ماں لکار میرے بھائی تم کو کیا تکلیف ہے میرا بھائی کہہ رہے ہیں اس شخصی غلام کو ہم اپنے یہاں کے جو نوکر پا کرے ہیں اس کو ٹھوکر مارتے ہیں ارے بلٹو اکاریو کیا بات محمد عربی کہتے ہیں لگ یا اخی کتنا فرق ہے میرے نبی کے اخلاق میں اور ہمارے اخلاق میں ہم ان کو زمین سمجھتے ہیں ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے ہم نے ان کو ٹھوکرا ماری ہم نے ان کی پوشت لاٹیاں برسائی اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا احترام کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں لگے آفری اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا اناج ہے مجھے اتنا بخار ہے کہ میں چکی نہیں چلا سکتا میرا آقا میرا جو مالک ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر میں سنی بھی سنگا تو میری بہت پٹائی کریں گے آپ نے فرمایا تھا نا الگ ہو جاتا الگ ہو جائے وہ آپ نے اپنے دست مبارک میں چیک کی اور اس کا آٹا پیسا قسم خدا تھا کہ ہم نے کبھی کسی کا آٹا نہیں پیسا ہے کبھی ہم نے کسی گڑیا کا بھی اٹھایا کہ گڑیا راستے میں اسٹیشن جا رہی ہے اس کے پاس سامان ہے تو ہم آگے بڑھ کر ایسا نہیں کہہ رہے کہ ماں لاؤ تمہارا سامان میں اٹھا لوں ہم نہیں کہہ رہے میں نے مسلمان نوجوانوں کو سورت میں اس طرح دیکھا ہے کہ وہ بس اسٹاپ پر ایس ٹی بس کے پاس وہ چوپڑی لے کر اپنے بکیں جو ہے وہ وہاں کھڑے رہتے ہیں جیسی بس آئی انہوں نے میں سے اپنی ایسے ڈالی تاکہ آپ اس کی سیٹ ریزرو ہو جائے اور کھڑکی میں سے کود کر اندر داخل اور میں نے دیکھا کہ بری بری عورتیں بڑے عورتیں بےچارے کھڑے ہیں اس پر ایک بری عورت گاڑی میں کھڑی ہے موٹر میں کھڑی ہے ایک بچے والی کھڑی ہے اور آپ جا کر بیٹھ گئے اور آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کیا ڈال دیجیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں ہم نے سیرت نہیں پڑھی ہمیں ہمیں اپنے ان مدرسوں میں یہ بات سکھا دی ہے کہ آپ کو یہ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ دنیا میں جا کر آپ انسانوں کی خدمت کرو یہ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے اپنے اندر توازو اس لیے پیدا بھائی توازو اگر علم کے بعد نہیں آتی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے ہم فارغ ہو کر سند لے لی تو کیا ہے شیخ سادی نے تو ہم کو بہت پہلے بات سمجھائی نہر شاہ کے پور میں وہ سربر زمین نہر شاہ کے پور میں وہ سربر زمین جس چہرے کے اوپر پھل لگتا ہے وہ تو بھائی نیچے چپتی ہے وہ کہیں ابھر جاتی ہے جس چہرے پر پھل لگتا ہے وہ تو نیچے علم حاصل کرنے کے بعد توازو آنی چاہیے جتنے بھی ہمارے طالب علم ہیں جتنے بھی ہماری طالبات ہیں ان کا فرض ہے وہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق اصلاحی پیدا کرے اللہ والوں کی کتابیں دیکھیں اور اپنے آپ کو اس سرزمین پر اس طرح باہر نکالیں کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں ساؤتھ افریقہ میں تبلیغی جماعت کے امیر سے بھائی پاڑیا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے بہت خدمت کی انہوں نے اس راستے سے دعوت و تبلیغ کی سے پوری دنیا کے ملکوں میں گئے مجھ سے ایک دن کہنے لگے ساؤتھ افریقہ کہ مولانا یہ بچیاں جو مدرسوں سے پڑھ کر آئی وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گئی یہ جو فارغ ہو کر جاتے ہیں نا تو میں نے کہا کیا ہوا میں چونکا بھائی باجیا کی زبان سے کے یہ تو بڑا مسئلہ کہا کہ یہ تو یہ فارغ ہو آتی ہے پھر گھر میں جا کر شادی ہوتی ہے کہتے نہ یہ کھانا پکانا ہمارے ذمے نہیں ہے ہدایت میں ایسا لکھا تو کہا کہ ہر گھر میں جھگڑا وہ ساتھ سے بتائی وہ کہتے کہ بہن ذرا چاہ بناؤ نہ یہ ہمارا کام ہے it is not my job بھائی پاٹیا کہتا ہے کہ اب کسی کو میں ایسا کہتا ہوں کسی کو کہ بھائی ایک لڑکی پڑھ کر آئی ہے تم چاہو میں اس کے ساتھ کرنے نہیں اللہ وسلم ہمارے یہ معلوم نہیں یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس نے صرف ایک قانون اور ضابطے کو دیکھا اور رابطے کو نہیں دیکھا اخلاق کیا چیز ہے ایک تو قانون ہوتا ہے قانون ہر جگہ استعمال نہیں ہوا کرتا ہدایہ میں جو لکھا ہے وہ ایک ضابطہ ہوتا ہے کسی کا لیکن ضابطے کے ساتھ ہمارا سماج کا جو رابطہ ہے ہمارے سماج کا جو بندھن ہے ہمارے سماج کے اندر جو رکھ رکھاو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا ایک بہت بڑے لائر میرے رشتے دار آباد میں بہت بڑے لائر تھے وہ گئے امریکہ ان کا بچہ بہت پہلے وہاں گیا ہوا تھا تو اس نے کیریبین لڑکی سے شادی کی یہ یہاں سے اب ان کو بھی اندازہ نہیں تھا ہندوستان میں جو بہو جس طرح تو کوئی مہمان ملنے کے لیے آئے جیسے آپ میں ابھی یہاں کہیں سے بات جاؤں تو لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے تو ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے آپ کی بیوی سے انگریزی میں کہا کہ ذرا چائے بنا لیجیے تو وہ پیپر پڑھ رہی ہے جیسا میرا جاب نہیں یہ آپ کے مہمان یہ اور گیسٹ جاؤ تم چائے بناؤ وہ حیران ہو کہ ارے یہ بہو ایسا کہہ رہی تو بھائی یہ آزادی یہ قانون جو مدرسوں میں سر ہیں ان کو بتایا جائے کہ تمہارا کام خدمت کرنا ہے تمہاری اگر کہیں شادی ہوتی ہے تم گھر کے ہر آدمی کی تم خدمت ہو تمہارا فرض نہیں ہے لیکن ثواب تو کماؤ کسی بری عورت کی خدمت کرو گی تو اللہ سب تم کیا اثر دے گا یہ حدیثیں نہیں پڑی وہی بڑا پڑا ہدایت والا مسئلہ ہی پڑا ہے یہ یہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے میں جہاں کہیں لڑکیوں کے مدرسے میں جاتا ہوں تو میں بھائی پاریا کی بات ضرور نقل کرتا ہوں وہی کے باتیں ان کی جی نہیں ان کی بھی تو شادی ہوگی نہیں چاہیے یہاں سے ان کو کہنا چاہے گا اس طرح نہیں سماج کا حال دیکھ کر آپ اس کی طرح رکھو اور خدمت کرو خدمت سے خدا بھی ملتا ہے اور خدمت سے انسانوں کی محبت بھی تم کو حاصل ہوگی سب سے آسان ذریعہ مقبول ہونے کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خادم بنائیں مقبول نہ بنے جو شخص اپنے آپ کو خادم بنا لیتا ہے صرف کچھ مدد کے اللہ تعالیٰ سے مخدوم بنا بھائی میں نے بہت لمبی بات کر دی اصل تو حضرت کا سبق ہے اصل تو حضرت کا سبق ہے بھائی میں نے مجھے تو مولانا نے کہا کہ آپ کچھ بات کہہ دیں تو مجھے اس وقت ضروری بات یہ ہے کہ ہماری ان بچوں کی بات بتائی جائے دو باتیں کہ وہ یہاں سے پڑھ کر اپنے محلے میں دین کا کام کریں سہیلیوں کے ساتھ اسکول میں جو ان کے ساتھ پڑھتی تھی ان کو بلائے ان کو چائے پلائے ان کو دین سمجھائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے حجاب میں کیا خوبی ہے حجاب کیوں پہنایا جاتا ہے برقع کی کیا اہمیت ہے شریعت میں اس سے آپ کی کتنی حفاظت ہوگی یہ جو غلط غلط نظریں تمہاری طرف دوڑتی رہتی ہیں اس سے آپ بچیں گی یہ بات ان کو آسانی سے سمجھائیں نماز کے کیا فوائد ہیں آپ جلدی اٹھیں گے کیا اگر دھیمے دھیمے دھیمے ہر بچے اب کی تیس بچیاں یہاں فارغ ہو رہی ہے اس سال ابھی مولانا نے مجھے کہا کہ تیس بچیاں یہاں فارغ ہو رہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ تیس بچیاں اپنے سماج میں جا کر پھیل جائیں تو کتنے تین ہزار بچوں کی زندگی درست کر سکتی ہے لیکن دین کی دعوت کا جذبہ لے کر نکلے دین کی دعوت کا جذبہ لے کر نکلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں ایک لمبا خطبہ دیا تھا اور جب خطبہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اللہ حل بلّہ اللہ حل کیا ہے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا یہ پوچھا حضرت اللہ میں آپ اونٹنی پر سوار تھے صحابہ نے جواب دیا نہ نہ کہ وہ ادل امان وہ وہ نشہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے اللہ کے پیغام تو پہنچا دیا آپ نے خیر فائی کر دی ہمارے ساتھ آپ نے امانت ہم تک پہنچا یہ سب نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات کہلوا دی تو اس کے بعد آپ نے کیا جملہ فرمایا الا الغائب سن لو جو یہاں میرے سامنے حاضر ہے وہ جو حاضر دنیا والے نہیں ہیں ان تک میری بات کو پہنچائیں یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے آپ اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ ذمہ داری ڈالی عرفات کے میدان میں ابھی آپ یہاں سبق پڑھیں گے اور آپ تک شروع سال سے پڑھتے آئے ہیں کہ حدنا کوبن سائی حردسنا فلال و حد صنع فلان اور یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں آپ عبارت پڑھیں گے تو وہ بھی صنعت المتصل منا ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلتی چلتی تمام محدثین سے پانولی کی درس گاہ تک آ کر ہمارے کان میں پڑی ہے اور آپ کا وہ عرفات والا جملہ ہم سے مخاطب کر رہا ہے اللہ کچھ شاہد الغائب اے وہ لوگوں جنہوں نے میری حدیث سنی یہاں مدرسے میں بیٹھ کر استاد کے سامنے اس کا فرض ہے کہ میری بات دنیا کے انسانوں تک پہنچائے یہ اس لیے نہیں کہ ہم عالمہ بن جائیں اس لیے نہیں کہ ہم موجود کی سند لے کر بڑے فاضل بن جائیں اور اپنے آپ کو کچھ دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیں نہیں یہ دین کی ذمہ داری اوڑی جا رہی ہے آج آپ فارغ ہو رہی ہے آپ اپنے گلے میں ایک بہت بڑی امانت لے کر جا رہی ہیں کیا زندگی کے اخیری لمحے تک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات پہنچائیں گے محلے محلے میں گاؤں گاؤں میں اپنے شہروں میں جہاں کہیں بیٹھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں اگر یہ کام لیا آپ نے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور اس کو اقتصاد سر کا ذریعہ بنائے اس علم کوئی فائدہ نہیں اگر اس علم کو اقتصاد سر اقتصاد سر کا مطلب ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ روپیہ کمانے کا ذریعہ بنائے اگر اس علم کو کوئی نہیں علم لا بل تن زنی مارے بوت علم لا بل دل زنی یارے بوت اس کو دل پر لانے کی ضرورت ہے یہ خدا کی معرفت کا علم ہے یہ اللہ کے انسان اللہ اور اللہ کے مخلوق دونوں کے حقوق کو پہچاننے کے لیے ہم مزید سے میں آتے ہیں جو حقوق میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو حقوق میرے اور بندوں کے ہیں اس کو جاننا یہ اس علم کا مقصد ہے اور اس کو جاننے کے بعد پھر اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کو عالمہ کے ساتھ ساتھ یاد بنائیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں رہیں اخلاق کے ساتھ رہیں جہاں کہیں رہیں خدمت گزاری کے جذبے کے ساتھ رہیں جہاں کہیں رہے اس فکر میں رہے کہ میں اللہ کے ان بندیوں کو کس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرح ان کو کیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بتائے ان کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں کیسے بتاؤں ان کو امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کیسے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے یہ بچیاں سماج میں جا کر ان صحابیات کے نمونے لوگوں کو جا جا کر بتائے نجی مجلس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلسے میں جیسے مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں یہ بھی تقریر کرنا ہے نہیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں دین کی دعوت کا کام کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو فرمائے اللہ ہمارے ان مجلسوں کو ہمیشہ قائم رکھے ان کو نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح مقصد پر چلائے ان کے اندر کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص ادا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی قبر کو نور سے بھرے اس شخص نے اپنی پوری زندگی اس ادارے پر تھپا دی ہے میں بہت قریب سے قاری صاحب سے واقف ہوں ہوں بابا جب میں آتا تھا میں نے دیکھا ہے کہ مخلص انسان جو جو بچیوں کو لے کر اس کو یہ سبق پڑھا رہا ہے اس کو یہ سکھا رہا ہے اس کو یہ سکھا رہا ہے پورا دن ان کا اس کے اندر گزرا تھا پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان کے درجہ کو بہت قبول بہت ہی بلند فرمائے ہے اللہ تعالیٰ اور اس فیض کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھے بہت یہی تو کہنا چاہیے رہا ہوں